حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان سے مٹکے کی نبیز کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے میں نے یہ بات سنی تو یہ مجھے بہت شاخ گزری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو میں ان کے جواب پر بہت حیران ہوا ہوں فرمانے لگے وہ کیا مسئلہ تھا میں نے کہا ان سے مٹکے کی نابیز کے بارے میں پوچھا گیا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نے فرمایا فرمایا سچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے میں نے کہا مٹکے سے کیا مراد ہے انہوں نے فرمایا مٹی سے بنا ہوا ہر برتن سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تیئیس